چھوٹے وقت دراصل دوستو بس شرح کر کے ان سے جواب دوں نہیں جواب Önce mevkin kaydemek You know. تو بھی خدا دن سمجھ ان بات انہوں نظام کا ایک حصہ ایک شہر حضور پسند کرتے تو امت کا پٹا بہ جانا جی امت سارا نظام ہی پسند کر کے بہ کر کتاب میں کی تھی ذہن چنگے ہو گئے ذہن چنگے ہو گئے تو بندے چنگے ہو گئے بندے چنگے ہو گئے تو ماحول چنگا ہو گیا معاشرہ حکومت آپ ہی نظام لے بیٹھے جو ہے اچھا میں تیری گل کرنا چاہنا جدھر جناب نے بٹھانا چاہنا یہ تمہیں پتا ہے سارے بیانات ایک قریب قائم کر کے دعوے کی پہچانا ہوتا ہے عروج پا ہیں فیصلہ ساری بلندی کا یا مستی کا وہ فیصلہ کرنا میں گل نہیں کرنی اٹھ مارچ میں اسلام آباد پشاور کوٹا گجرالا کرچی ہزاروں کے حساب سے کٹھے ہو جلوس کٹے مطالبے رکھے ہیں تو سرپرستی بزرگ کی سیطالبے رکھے اور کتبا بھی کھڑی کتبہ بھی نہیں کھڑی نے لکھا ہے ہے انگلش کی میں میں کروں نہ نہ کروں کروں تو کیا پرائیویٹ کروں America میں ذکر ہی نہ کروں میرے ویسے ہی پوچھیں جی کر جنور سیتا میں اچھا ایک دینا یہ مسجد کے اندر پچاس بچا بہن کا ول سکھایا گیا بیبیاں نے بیبیاں بہن کا ول سکھایا سڈیا ماوا دادیا بہن ماوا بہن کے ول نہیں نہ نمی ترقی والے سن بہن کا ول سکھایا سکول والے بولو گن آ بچی تھلے لکھا لو بیٹھ گئی صحیح بھائی ٹھیک وہ سامنے جو نظر پہ ٹھیک کھڑا ایک پجاما سے ہوں دسو مسلمانوں میں سچی گل کے ہوں رات بھی اعلان کر رہا رات میں بہت ضلع میں اعلان کر رہا فیس فیس کوئی نہیں وہ میرے کو لیا لیکن کر رہے میں میں کام پورے کرو ہوں تو جھگڑا ہو گیا جس پر بابا جی ہوتا نا کوئی جی تو ساری حکومت ہے سارے سو تھلے سب کیوں آئے اسلام دس منٹ کو دس منٹ ضروری وہ دس منٹ میں اپنے آپ کرتا گھر جیسے کہ یہ ترقی ہونی چاہیے یہ تعلیم ہونی چاہیے آپ بن کے اپنے پاس جائے من کیوں وہ وہ فرق ہی ہے ہے ہے ایک ایک مشرق مشرق جانا جانا مغرب ہو جی ہو کفر گیا کہ مسلمان کیا سمجھ نہیں لگی میرے دوستو اللہ پاک سان سونے پاکستان شریر شیتانیت بچا چاہیے گل بن بستری the whole thing. ساری کر کے اندر ترس گیا عورتوں نے عورتوں نے کڑوا لیا بیٹی نے ہے یار شرم دعا مولا تعالی زیادہ سے زیادہ کی سکو سروفی آباد کرنے کی توفیق کی آبادی ساری آخر کرنا مر ہے نسل ہے جی نسل میں رہی سکوں جو کچھ چلتا چلتا ہے لبل نہ يفهم الموقف المرة